وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم فترتان فترة الجهل وفترة حب العلم وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حفظ الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة فالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نبعت منها عيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي فقدت من عين الله الله الله عز وجل قال رسول صلى عليه وسلم دوستو بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندوں میں اللہ کے ان بندوں کی بڑی قیمت ہے ان بندوں میں دین کی طلب ہوتی ہے دین کی طلب اس کے دل میں درجے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ اتنا ہی محبوب ہوتا ہے اور اللہ طلب والوں کو محروم نہیں کرتے اور چین کے اندر طلب بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو اپنا دین نہیں دیتے انوزم کموہا وان تم لہا ہو اللہ فرماتے تو کیا ہم زبردستی ہمارا دین تمہاری چیز پر چھپکا دیں جبکہ تم ہی کو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ناپسند کرتے ہو اسے مستغنی بنے ہوئے ہو تو طلب اللہ کے ہاں بڑی چیز ہے اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کالا ہے کون گورا ہے کون امیر ہے کون غریب ہے کون کس خاندان و برادری کا ہے کون دیہات کا رہنے والا کون شہر کا رہنے والا ہے کون عربی ہے کون آجمی ہے کس کی کیا زبان ہے کس کا کون سا علاقہ اور کون سا خاندان ہے اگر آدمی طلب لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ نوازتے چلے جاتے ہیں ہماری تاریخ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ طلب لے کر آئے کالے ہیں کلوٹے ہیں یہاں اور ابشا کے ہیں ابشی ہیں غلام سر غلام بنے ہوئے ہیں لیکن طلب جب اندر آئی اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے آتا کا سید ہونا سید ہے سید کے معنی سب جانتے سردار حضرت ابو بکر سردار ہے تو حضرت غلام کو حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سردار نے سردار کو آزاد کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا حضرت ابو بکر کا سردار ہونا تو مصطفیٰ علیہ کون نہیں جانتا خیر البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ عنہ ساری انسانیت میں ساری بشریت میں انبیاء علیہ ہم و سلام کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو کسی کا فرض ہے لیکن حضرت کو سید کہہ رہے سردار کہہ رہے حضرت کو سرداری کے مقام تک پہنچانے والی کیا چیز ہے کیا ان کا حسن و جمال تھا ان کی مال و ان کا ان کا مال اور دولت تھی ان کا خاندان و قبیلہ تھا ان کی زبان ان کا ملک تھا وہ اندر کی طلب لے کر آئی تھی اس طلب نے ان کو وہاں سے واپس کیا ایک موقع وہ آیا آپ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر بلا کے فرمایا بلال آؤ بتائیں بلال کا مقام مکے والوں کو کہ بلال کا کیا مقام ہے جس کو تم غلام سمجھتے سیدھا کرتے تھے اور سیدھا کرتے تھے اور ان کو دلیل اور حقیر جانتے تھے سمجھتے تھے آج بتاتے ہیں بلال کا کیا مقام ہے حضرت بلال سے فرمائے بلال آؤ ماشاء اللہ ایک بڑا مجمع اس میں سے بیت اللہ گیا ہے بیت اللہ کے ہر بیت اللہ کے ہر مقدس مقام کو لوگ جانتے ہیں مکہ مکرانہ میں حرم شریف کے کتنے مقدس مقامات ہیں یہ صفا یہ مروا یہ نیبے نظرے یہ مساف یہ مقامی براہی یہ حسین یہ میزا یہ رحمت یہ باب کعبہ یہ ملتظم کیا گیا یہ رکن یہ رکن رکنے یہ رکن یہ رکن یہ کہاں کہاں اللہ کے نبی السلام اور سلام نے حضرت بلال سے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت سے کھڑے ہو جانا اللہ کے گھر کی چھت پہ کھڑا کر کے آزان دلوائی جیسے دیکھے مکے والے دیکھو کسی کو مقام جو ملتا ہے وہ ظاہری حکم و جمال سے نہیں ہے مال و دولت سے نہیں ہے خاندان و قبیلوں سے نہیں ہے زبان اور ملک سے نہیں ہے اللہ کے ہاں مقام جو ملتا ہے اللہ کے تعلق سے اللہ کے دین کی طلب پر جو جیموں کے پہنچ جائے جہاں پہنچ جائے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بلال بیت اللہ کی سب سے بڑے اوپر آزاد دیں لوگوں نے کہا کہ جس کو غلام ہے جس کو ہم مارتے تھے جس کو ہم مکے کی گلیوں میں کھینچتے تھے آج اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا ہے موم بد ہو ہم لب نصرت بھی لب باب ہو اللہ کے نبی نے السلام نے فرمایا جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے لے کر نہیں جا سکتا لوگوں کو ناز ہوتا میرا فنا خاندان ہے میرا فنا قبیلہ ہے میں فنا زبان بولتا ہوں میرے پاس دولت ہے میرے پاس مال ہے میرے پاس طاقت و قوت ہے اللہ کے ہاتھ کی کوئی قیمت نہیں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 الناس میں سارے کسان آ گئے کیا عرب کیا عجم کیا کالے کیا گورے کیا کیا امیر کیا غریب کیا ہاتھی کیا محکوم کیا آزاد کیا غلام سارے لوگ آ گئے یا یو الناس یہ لوگوں سنو کان کھول کے اتنا فلفنا کو نندا کرے وہ انسان ہم نے تم سب کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے تمہاری اصل آدم اور ہوا محمد صلاح و سلام اور پھر ہم نے تمہارے خاندان اور فضیلے بنائے یہ قریشی ہے یہ حاضری ہے یہ یہ جو ہے تنظیمی ہے یہ فنا یہ فنا خاندان کا ہے وہ جاننا کچھ موقع بھائی تو بنایا تار تعارف اگر ایک نام کے پانچ آدمی ہوں تو سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی کھوتا آدمی بڑھا دے بھائی یہ حاضری ہے یہ زمینی ہے یہ قریشی ہے یہ تعداد دیتے ہے اور یہ جو ہے فلا ہے یہ ہے یہ تعارف مقصود ہے یہ فلاں ملک کا ہے فلا فلاں کا ہے فلاں ضلع کا فلاں تحصیل کا ہے فلاں دیہات کا فلاں گاؤں کا ہے یا فلاں بر اعظم کا ہے یہ تعارف کے لیے جن نہ کرما میں اللہ اللہ کے ہاں مقرر مشرف معظم معفن مبشر اللہ کے ہاں بھی مرتبہ مقام وہ ہے جس کے دل میں تقوا اللہ کا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہے اللہ کی دعت و بندگی پر آنے کا شوق و شوق ہے تو میرے دوستوں بھائیوں اللہ کے ہاں طلب والوں کی قدر ہے طلب لے کر آئے لے کر جاؤ طلب نہیں ہے فرمایا کہ کچھ نہیں ملے گا یہ وہ مجمع ہے ماشاء اللہ رات بھر آیا ہے نیند جاگ کر سردی میں آیا ہے سردی میں یہاں اس نے آرام کیا ہے اور ماشاء اللہ سردی کی رات سے اٹھ کر بہت سے لوگوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی دیکھو ہماری سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ روٹی نہیں ہے روٹی کپڑا مکان بیوی سواری بھی ہے لوگ کہتے ہیں روٹی مل گئی کپڑا مل گیا چن ڈھکنے کے لیے کپڑا مل گیا پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا ٹکڑا مل گیا سر پکانے کے لیے جھوپڑا مل گیا گھومنے پھرنے کے لیے پرواز ہو گئی اور ساتھ رہنے کے لیے ٹی وی مل گئی لوگ سمجھتے ساتھ صاف کس پر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب آنا اچھا ہونا چاہیے مکان اچھا ہونا چاہیے کپڑے بہترین پوشاک اچھا ہونا چاہیے اور بیوی خوبصورت ہو اور گھومنے پھرنے کے لیے شاندار سواری ہو ساری چیزیں مل گئی ساری روزیں پوری ہو گئی ورنہ میں میرے دوستو یہ اصل ہماری ضرورت نہیں ہے یہ دو وقت کی ضرورتیں ہیں اگر روزی ہو سب بھی زندگی گزرے گی اگر روزانہ ایک آدمی بریانی کھاتا ہے مرغ مسنجن کھاتا ہے مرغ پلاؤ کھاتا ہے اس کی بھی زندگی گزرے گی ایک آدمی روزانہ روٹی چٹنی کھاتا ہے دال دلیا کھاتا ہے اس کی بھی گزر جائے گی ایک آدمی محل میں سوتا ہے ایک آدمی جھوپڑے میں سوتا ہے اس کی بھی گزر جائے گی ایک آدمی کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے ایک آدمی ہوائی جہاز جوڑتا ہے دونوں کی گزر جائے زندگی گزرنے کے لیے دیر نہیں لگے گی اللہ نے کی جو زندگی رکھی ہے کسی پچاس سال ستر سال گزر جائے اصل مسئلہ تو یہاں سے جانے کے بعد ہے آخرت کی اصل زندگی ہے اگر میرے دوستوں دنیا کی زندگی ہی اصل ہوتی تو فراؤن کامیاب نمرود کامیاب سرکار کامیاب قوم سبا قومی روز کامیاب ابو جہل ابو لہب کامیاب و سیوا کامیاب اگر دنیا ہی کی زندگی ہو لیکن ہمارا ایمان ہے اصل مسئلہ کرنے کے بعد کیا دنیا مزرا سنا پھرا پر میں دنیا آخرت کی کھیتی ہے ایک سونے میں ساری بات سمجھا دی اگر غور کیا جائے جیسے حدیث میں جیسے آتا ہے اللہ کے نبی علیہ صلاح اور سلام کر جاتا ہے جواب اور گلی بتاؤ پڑنا جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کوزے میں دریا کو بند کر دینا دریا کا پانی کوزے میں آ جائے چھوٹے سے جملے ہیں مکمل جملے ہیں تصویر کرو تو کتابیں کی کتابیں بھر جائے اور دنیا مترا سلا کتنی بڑی بات سمجھا ہے ساری باتیں اس میں آ گئی اور دنیا مدرا سنا پھر یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے مقصد بھی بتا دیا طریقہ بھی بتا دیا ساری باتیں نتیجہ بھی بتا دیا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا مقصد زندگی ہے لوگوں کسان ہے اپنے کھیت پر محنت کرتا ہے اپنی زمین پر محنت کرتا ہے وقت پر محنت کرتا ہے صحیح محنت کرتا ہے صحیح کھاد دیتا ہے صحیح صحیح پانی دیتا ہے ہے چیز ڈالتا تو پھر وقت ملے گا وقت غلط ملے گا جو بوئے گا وہی کاٹے گا جیسی محنت کرے گا ویسا پھل ملے گا یہ سمجھایا جا رہا ہے اور میں دنیا کو اصل نہ سمجھو یہ دنیا تمہاری اصل آسرت بنانے کے لیے دی گئی ایک بیٹی ہے ایک باب ہے ایک تمہارے محنت کا میدان دیا گیا ہے جو یہاں کر لو گے مرنے کے بعد روی پاؤ کسان اپنے وقت پر محنت کرتا ہے یعنی کہ ساتھ سونے کا زمانہ سو رہا ہے جب کا وقت آئے گا تو روئے گا سونے کے زمانے میں اور کھیت میں سی ڈالنے کے زمانے میں محنت کرتا ہے نہ وہ بارش کو دیکھتا ہے نہ نہ وہ گرمی کو دیکھتا ہے نہ سردی کو دیکھتا ہے نہ بھوک پیاس کو دیکھتا ہے نہ کھیت بہت دور ہے زمین بہت دور ہے اس لیے وہ رہ جاتا ہے ہر حال میں جاتا ہے بارش ہو رہی ہو گرمی برس گرمی ہو رہی ہو لو چل رہی ہو چاہے سردی ہو رہی ہو گرمی ہو رہی ہو بھوک ہو کیا ہو ناشتہ ملے کھانا نہ ملے مجھے محنت کرنے کے لیے اپنی اپنی زمین پہ جانا ہے وہ جا رہا ہے اور پھر جاتی صحیح طریقے سے محنت کرتا ہے یعنی ساتھ یہ ہر چلائے بغیر دانا ڈال دیا یا دانا ڈال دیا پانی نہیں دیا یا پانی دیا ہاتھ نہیں دی اور ہاتھ میں جو طریقہ ہے جو اس کا جو محض ہے اس کے جواب میں محنت کرتا ہے اور پھر میرے دوستوں اس کی حفاظت بھی کرتا ہے ایسا نہیں کہ ساتھ کوئی محنت وغیرہ اور ماشاء اللہ زمین سے خلا بھی اگ گیا اب جانور آ کے کھا رہے چور آ کے پاس چلے جا رہے ہیں حفاظت بھی کرتا ہے چور سچے نہ آئے وہ جانور اسے سر پر ختم نہ کر کے ہر آدمی حفاظت کرتا ہے اور پھر اسے غلہ ملتا ہے ایک چھ مہینے کے بعد آٹھ مہینے کے بعد سال کے بعد یا کسی کوئی درخت لگایا ہے پانچ سال کے بعد اسے اس کا پھل ملتا ہے وہ بھی اس پھل لے کر آتا ہے جو بس جو بیج لگایا وہی اسے پھل ملتا ہے وہی حلوہ ملتا ہے میرے دوستوں اس دنیا کی زندگی میں جو کرو گے وہی پاؤ گے ان نے لے کو وہی تم پر رہا اگر تم نے کوئی بھلائی کی ہے اپنے لیے کرو گے اگر کوئی برائی کرو گے تو اپنی لیے کرو گے نہیں کریں گے جاندہ ماتا وہ انداز ہو تو کٹورا آدمی کو ابھی ملے گا میرے دوستوں بھائیوں یہ بات مت کی جا رہی ہے کہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے اگر مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی جیسے زندگی گلاب کو چلے جاؤ دنیا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آئندہ آخرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ آخرت ہی نہ حساب و کتاب ہے نہ ہی انسان ہے اور نہ کوئی اور آخرت کا کوئی مسئلہ ہے جو چاہے کرو مت کے چلے جاؤ میرے دوستو کسی تبلیغ دعوت کی ضرورت نہیں کسی نبی کی ضرورت نہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں کسی شریعت کی ضرورت نہیں قرآن کی ضرورت نہیں سنت کی ضرورت نہیں جانور ہے کھاؤ پیو مزے کر کے چلے جاؤ میرے جانور غیر مقدم ہے جانور کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے جانور کے لیے کوئی بھی آیا ہے جانوروں کے لیے سب کیوں کتاب اتاری نہیں گئی ہے جانوروں کی کوئی حق اتاری نہیں ہے اس لیے کہ وہ جانور ہے وہ مکلف نہیں ہے سے مخاطب نہیں ہے اور ان کے بارے میں بھی احکام دینا ہے ہم ہمیں دیے جا رہے ہیں کہ تمہارا جانور ہے اس کی حفاظت کرو اس طرح سے بات کرو یہ حلال جانور ہے یہ حرام جانور ہے یہ مکرو ہے فلاں فلاں ہے وہ احکام بھی ہمیں دیے جا رہے ہیں جانور کو کوئی حکم نہیں ہے

بہت سے انسان اور جنات کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ایک ہم نے بہت سے انسان اور جنات کو جہنم میں ڈالنے ہی کے لیے پیدا کیا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کا نظیر اور انجام جہنم میں جانا ہے اللہ کے شریعت کا و لحاظ کیے بغیر اللہ کے احکام کی رعایت کے بغیر اجتماعی کے کر کے اجتماعی کا کر کے اور اللہ کے رسول کے حکام کو توڑ کر وہ خود ہی انہوں نے جہنم کو بنایا ہے شریر کیا ہے لہم قلوب اللہ کہ ہاتھ دل ہے یہ یعنی سمجھتے ہیں اللہ نے دل دیا ہے سمجھتے نہیں ہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں کان ہیں سنتے نہیں ہیں آپ بولا نا سنتے تو ہے دیکھتے تو ہے ورنہ جو دیکھنا وہ نہیں دیکھتے جو سمجھنا وہ نہیں سمجھتے جو چیز سننا وہ نہیں سنتے ورنہ کیا کا بناؤ یہ جانور ہے جانور سمجھتا نہیں ہے اسے نظر نہیں آتا کیا حلال کیا حرام کیا جائز کیا نہ جائز کیا صحیح کیا غلط کیا خیر کیا شخص کیا باطل کیا حق اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا غصہ قرآن کا پر قرآن کا غصہ پیش ہوتا ہے بلائے کا پل ہوں ادل فرمایا جانوروں سے بھی بچتا ہے لیکن جانور کو عقل نہیں ہے نہیں سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے نہیں دیکھتا ہے اس لیے اندھا ہے آپ اللہ نے پھر کیوں نہیں دیکھتا بہرا ہے نہیں سنتا ٹھیک ہے لیکن کام اللہ نہیں سنتا کیوں ہے تو میرے دوستو اللہ بلا بل بل ابد بلکہ اور زیادہ ہوگا ایک عالم کہنے لگے اگر اذان ہو رہی ہو اذان کی آواز سن کر ایک ایمان والے کو مچھلی میں آنا چاہیے اس لیے کہ اذان ایمان والے کی ہو رہی ہے اگر وہ اذان کی آواز سن کر مسجد کے سامنے سے گزر جائے حالانکہ کوئی عذر نہیں ہے مسجد میں آ سکتا ہے اسے کہیں جلدی خبر میں جانا نہیں ہے کوئی اور کوئی مجبوری نہیں ہے اذان کی آواز سننے کے بعد اسے مسجد آنا چاہیے کوئی پانے نہیں ہے پھر بھی اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا ہے اللہ علیہ فلاح کی آواز سن کر فرمایا اس انسان سے جو ایمان والا ہونے کے باوجود عذاب موسم سن کر موسم کی آواز سن کر اگر مسجد میں نہیں آتا ہے اور میں اس سے اچھا کوئی جانور ہے کیوں اس لیے کہ جانور اللہ کے گھر کو پہچان اپنے مالک کے گھر کو پہچان ہے اگر آپ چھوڑ دیں جائے بکری بیل کو وہ جائیں باہر اور اپنا پیٹ لوگ بھرے شام ہو تو گھر میں مالک کے واپس آ جائے اسے مالک کے گھر کی پہچان ہے گھر میں نہیں جائے گا جانور مرغی چھوڑ دیں باہر جا کے چوکے گی یہ اپنے مالک کے گھر آ کے کے مالک گھر میں انڈا دیتی ہے مالک کو دودھ دیتی ہے مالک کے گھر کو پہچانتی ہے لیکن ایسا مسلمان ہے ایسا ایمان کا ایمان والا ہونے کا دعوے دار ہے کہ اذان سن رہا ہے جن میں پاس پر تباہ لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا بولو جانور کو سمجھ رہا ہے مالک کے مکان کو اور مالک کے حق کو سمجھ رہا ہے لیکن یہ انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے جن میں پانچ مرتبہ اللہ کے گھر اللہ کے مؤذن کی اللہ کے گھر مسجد کے مؤذن کی آواز سن رہا ہے لیکن اللہ کے گھر میں نہیں رہا قرآن کریم میں مطالعہ علماء حکام جانتے ہیں پورے مستقبل کی آخری آیتوں میں اللہ پاک نے عجیب انداز سے اس بات فرمائی فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اللہ پاک پہلے جنت میں کہیں گے میرے جنتی بندو ذرا ان جہنم میں جانے والوں سے پوچھو کہ جہنم میں کیوں آ تمہارے جہنم میں آنے کی کیا وجہ ہے کیا جواب دیں گے یہ نہیں کہیں گے صاحب ہمارے پاس صحت نہیں تھی ہمارے پاس دولت نہیں تھی ہمارے پاس فرصت نہیں تھی ہمارے پاس جو ہے یعنی کوئی ایسی کوئی ایسا اہدو بیان نہیں کریں گے کہ صاحب میں جو ہم جہنم میں آ گئے چار باتیں بتائیں گے ان چار باتوں میں سب سے پہلے جو ان کی زبان سے نکلے گی اجتماعی طور پر انتراجی نہیں ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر اے ما ادخلكم في نار جہنم جہنم میں تم کو کسی نے داخل کر دیا تو کیا جواب دیں گے قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائمين وكنا نكذب بيوم الدين چار باتوں میں سب سے پہلی جو بات ان کی زبان سے نکلے گی وہ یہ نکلے گی معلوم من المصلين بھائی کیا کرے ہمارے جہن میں آنے کی جو وجوہات ہیں ان میں سب سے پہلی اور بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم بے نمازی ہیں جن میں پانچ مرتبہ اللہ کا منادی ماسک اعلان کرتا تھا حیال والا حیال پلا حیال پلا حیال پنا آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی نماز میں اللہ کے حکم کی وجہ آوری میں اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تمہاری کامیابی ہے حیال والا حیال فلاں فلاح علماء نے عجیب باتیں کی ہے فلاح جو ہے جامع لفظ ہے فتصبح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون البلاء ایسا جامع لفظ ہے ایسی عزت اس کے پاس ذلت اس کے پاس ذلت نہیں ہے ایسی بلندی اس کے پاس تنسل نہیں ہے ایسی راحت اس کے پاس مصیبت نہیں ہے ایسا بنا جس کے پاس فخر نہیں ہے ورنہ تمام طرح کی چیزوں سے آگے جتنی آپ کی تمنا کرتا ہے جتنی آپ کی مرغوبات ہیں جتنی آپ کی محبوبات ہیں ساری چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے دن میں پانچ مرتبہ کہتا تھا اور نماز کے لیے اور نماز میں کامیابی تمہاری ہے یہ نہ سمجھے کہ دکان میں مکان میں آفس میں دفتر میں دوستوں میں سونے میں بی بچوں میں رہنے میں کامیابی ہے کامیابی تمہاری نماز میں آ جاؤ نماز کے لیے لیکن ہماری بدقسمتی ہمارے کانوں کے سونے نہیں گی ہم سوتے رہتے فجر کے وقت میں کوٹنگ کہتا تھا خیرو مل نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے لیکن زبان سے تو نہیں کہا لیکن ایمان والے تھے لیکن عمل سے کہا ایک ہوتا ہے زمانے ہاتھ سے کہنا ایک ہوتا ہے زمانے کان سے کہنا زبان سے نہیں کہا حال سے کہا کیا کہا ہر نو وہ خیر رو مین سالا صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن ہم کو تو نیند میں بڑا مزہ آ رہا ہے سونے میں بڑا مزہ آتا ہے خاص طور پہ سردیوں کی راتوں میں سونے میں بڑا مزہ آتا ہے یہاں پور باہر نکلنا مشکل ہے یہاں پہ باہر ہاتھ نکالنا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور ٹھنڈے پہ باہر نکلنا اور رات کے اندھیری میں بچی طرف چلنا اور جب کے پھر گانا ادا کرنا ارے دوستوں ایمان سے بڑے مشکل ہے ایمان کا کمال ہے جو آدمی کو گھر سے نکالتا ہے اگر آج کا حال اگر ایمان والوں سے کہو بھائی چلو اللہ کے راستے میں چار مہینے چلا چلو ایمان بنائیں گے دیکھیے میں ایمان والا نہیں ہوں ہاں چاہیے غیروں کو دعوت دیجیے غیر مسلموں کو دعوت دیجیے ہم کو تو دعوت دے رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت اچھے مسلمان آپ کا نام عبد رحمان عبد الرحیم رحیم آپ کے دادا کا نام عبد اللہ اور عبد الصبان نہیں کیا کیا نام تھے بہت اچھی بات ہے لیکن دیکھو اتنا کمزور ایمان ہے ہمارا کہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ کا منادی اللہ کے گھر بولا رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کو توڑتے چلے جا رہے اور ایمان کے سمجھنے کی پرکھنے کی اور ایمان کی سب سے بڑی جو علامت ہے وہ نماز ہے جن میں پانچ پر امتحان ہو رہا ہے کون ایمان میں پختہ ہے اور کون ایمان میں سچتا ہے ساؤتھ امریکہ میں ایک ملک ہے کولمبیا اس میں ایک شہر ہے اس میں ہماری جماعت کام کر رہی ہے اس شہر میں ہم گئے ایک مہینہ رہے اس ملک میں اس شہر میں گئے کا کا دن کل صبح وقت جمعے کا دن آنے والا ہم نے پوچھا صرف ترقی مسلح کی صبح آئی جمعے کی نماز کی ترتیب آپ کے یہاں کیا ہے یہ بڑے میاں نے کہا جمع جمعہ فلاں معاف کرنا حضرت ہم جو ہے جمعے کے لیے جمعے کی نماز پڑھتے ہم ہمیں لگے بات کیا نہیں پڑھتے جمعے کی تو ہے نہیں ہے بڑی بستی ہے شہر ہے کافی بڑی تعداد میں تم لوگ ہو عرب مسلمان ہیں انہوں نے کہا جیسے اللہ کبھی نہ نہیں وسلی بنا صلاح الجمعہ اور یقین لنا خود الجمعہ ہم نے صرف ایک آدمی کے لیے ہے جو ہم کو جمعے کا خطبہ دے گی جمعے کی نماز پڑھا جب ہم کو بہت افسوس ہوا یہ عرب حضرات ہیں اور جمعے کا خطبہ دے کے جمعے کی نماز پڑھانے والا ان کے درمیان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے ہم سوچ رہے کیا کہیں ان سے انہوں نے خود ہی کہا اللہ نے کہلوایا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کا خطبہ بانی کے نماز پڑھا دے ہم پڑھ لیں آپ کے ساتھ پڑھ لیں اگانے کا کچھ چاہیے تھا وہی ایسا موقع مل گیا کہ تھوڑی تعداد ملے گی جمعے کے بات بھی کریں گے اور جو ہے ماشاء اللہ خود عنوان پر اور نماز بھی ہو جائے گی بنا کہ تھوڑی تعداد ان کی آئی ہمارے گیارہ ساتھیوں کی بڑی نماز تھی ہم تو آٹھ ہاتھوں زیادہ باہر نہیں جاتے اس کو گیارہ بھی چلے جاتے تھے دس بارہ بھی چلے جاتے تھے جمعے کا خطبہ اور نماز ہو گئی جمعے کے خطبے اور نماز کے بعد یہ بڑے میاں ستر پچہتر سال کی عمر ہوگی اذان کلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے یا اللہ کیا مطلب ہے کیوں کھڑے بڑے کلام کیا اور پھر ہم سے خطاب کر کے کہا یا شیخ اللہ جزاك الله خير الجزاء والله ثم والله نحن جينا في هذه البلاد من بلاد الشام من بلاد الانبياء قبل أربعين سنة لأجل الدنيا والدولارات ولكن في هذه المدة الطويلة من سوء حجنا نحن ما استطعنا أن نصلي صلاة الجمعة إلا اليوم معكم ثالث سال ہم نے گزارے ملک کے شام چائے ہوئے کہاں سے آئے انبیاء کی سرزمین سے اللہ ہوگا اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یہ وہ سرزمین ہے جس میں ہم نے برکتیں ہی اتاری ہیں سننے بھی برکتیں بھی ہیں اخروی برکتیں بھی ہیں کس کی برکتیں بھی ہیں مانوی برکتیں بھی ہیں یہ وہ سرزمین ہے انبیاء علیہ اللہ علیہ کی وہاں سے ہم یہاں اس ملک میں آئے تعداد کمانے اور دنیا بنانے کے لیے چالیس سال پہلے آئے اس چالیس سال کی مدت میں آج پہلا موقع ہے کہ ہم نے تمہارے بیٹے جمعے کی نماز پڑھی اندازہ لگاؤ حکومت کا کیا ہے ہم مطمئن ہیں نا بتاؤ ماشاء اللہ کیا پہلے صاف برے لوگ مسلمان لوگ ماشاء اللہ بھوپال میں سارے نمازی جنگور میں سارے نمازی دلی میں ساری سارے نمازی مسجدیں بھر جاتی ہیں آنے والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں نہ آنے والے کہاں ہیں کتنے فیصد امت مسجد میں آتی ہے اور میرے دوستوں جب بات کہو تو لوگ سننے لوگ تیار نہیں ہوتے اللہ کا کرم اللہ کا احسان ہے اللہ پاک نے کرنے کو دعوت کی تعظیم اور عالی محنت کو عالمی سطح پر چلا کر امت سے اللہ نے بیداری پیدا فرمائی شور پیدا فرمایا احساس پیدا فرمایا ورنہ بیماری کا احساس ہی نہیں ہے جس بیمار کو اپنی بیماری کا احساس نہ ہو علاج کرائے گا وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اندر سے بیمار ہے اور اندر سے کینسر لگ رہا ہے اسے پتا بھی نہیں ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے خبر کر رہا ہے اور جب آپ آپریشن میں پہنچ جائے گا تب پتا چلے گا تب جائے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا وہ بیمار تو بیماری کا احساس کر لے وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس وہ لیتا ہے دوائیں وہ کرواتا ہے آپریشن وہ جاتا ہے پیسہ خرچ کرتا ہے اسی کو احساس ہو گیا کہ بیماری کا اللہ کے راستے میں جاتے بیماری کا احساس ہوتا ہے ہم کہاں ہیں کہاں پہ کیا حال ہے ہمارا کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کیا کر رہے تھے کیا کرنا تھا اللہ کو دنیا سب ہو حدیث آتا ہے لوگ سو رہے ہیں غفلت کے لیے سو رہے ہیں جب موت آئے گی تو آنکھیں کھلیں گی موت پر کے بھولنے سے کوئی فائدہ نہیں موت پر اچھے اچھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں حدیث میں آتا ہے ہر بے ایمان موت پر ایمان لائے گا ہر ساتھی موت پر سوبا کرے گا لیکن اس وقت قبول ہے اس وقت کا ایمان قبول ہے ایمان تو وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہے الموت و منات موت میں آخرت وہ ہو چکی ہے اور برسک کا بنسک کا حال سامنے آ رہا ہے ملک الموت نظر آ رہے ہیں اور تمام چیزیں کھل رہی ہیں اس وقت ایسا ایمان لایا اس وقت کا ایمان متبر نہیں یہ کہتے آدمی آنکھوں پر دیکھ کر مانتا ہے فرماتے یہ ایمان یقین کو جرم کو دیا دلی کے سامنے گرم دودھ رکھو تو دیں گی ارے دلی تو دھوٹ کے میں بولتی ہے جہاں پہ ہو جاتی منہ مارتی ہے لیکن گرم گرم دودھ اس کے اندر سے ہاتھ اٹھ رہی ہے اسے پتا ہے گرم دودھے سے کے پیچھے ہٹ جاتی ہے وہ سمجھتی ہے اگر منہ ڈالو گی تو ہمیشہ کے لیے دور سے محروم رہ جاؤ اور جل جائیں گے اسے پتا ہے گرم دودھ میرے لیے نقصان ہے وہ نہیں پیے اگر کسی کتے کو اگر آپ ہڈی دکھائیں روٹی کا صبح سامنے آتا ہے اگر ڈنڈا دکھائیں تو شاید ڈنڈے میں سر بھولے گا اور ہڈی میں پیٹ بھرے گا اسے ہڈی کا پتا ہے اور ڈنڈے کا پتا ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ نقصان ہے یہ میرے لیے نقصان دہ ہے اور یہ میرے لیے مفید ہے وہ جانتا ہے تو میرے دوستوں آپ پر دیکھ کر آنکھ سے دیکھ کر ماننا یہ تو جانور کو بھی سمجھ میں آتا ہے جانور کا ہی مان ہے اس لیے فرمایا الرین یؤمنون بالغیب الاسلام کی ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين میں اب کر رہا تھا بندے کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے روزی کپڑا مکان ملی سواری نہیں ہے تو سارے انسانوں کو اللہ دے رہے ہیں اللہ نے ذمے میں رکھا ہے اللہ روئے زمین پر چلنے پھرنے رینگنے چاہے دو پائے والا جانور ہو چار پائے والا چار پائے والا جانور ہو یا پیٹ کے بل کدھر پر چلنے والا جانور ہو اب یہ ہوگی اللہ کے جننے میں نے ہے اللہ گے پھرائیں گے اللہ زندگی سے ضرور پوری کریں گے اصل میرے دوستو انسان کی سب سے بڑی جو حاجت ہے اور سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے اور ہدایت کس کے ہاتھ ہے بھائی ارے بولو نا ہمارے ہاتھ میں ہے نبی کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبی کا ایک بیٹا نبی کی ایک بیوی نبی کا ایک باپ نبی کا ایک چچا ایمان کے بغیر نہ جاتے نبی اپنے چچا کو ایمان دے دیتے نبی اپنی بیوی کو ایمان دے دیتا نبی اپنے باپ کو ایمان دے دیتا ہدایت دے دیتا لیکن معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہاں نبی ہدایت کی محنت کرتے ہیں ہدایت کا راستہ بتاتے ایمان کا راستہ بتاتے ہیں ہدایت اللہ دیتے ہیں اور ہدایت کہیں خریدی بیچی نہیں جاتی کتاب جگہ منڈی میں ہدایت بک رہی ہے لے آؤ خرید لاؤ اگر پچاس میں نہیں لے سو میں لے لو سو میں تو ہزار میں لے لو لیکن ہمارے پاس پیسے خرید لیں گے ایسا بھی نہیں ہے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس سے فرما میرے دوستوں جیسے دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آدمی قدو قابل کرتا ہے صحیح محنت مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ لگاتا ہے دوستوں اصل ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے اسباب کیے ہیں سب سے بڑا یعنی سب سے بڑے جو اسباب ہیں ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے ان میں علماء نے فرمایا یہ دعا ہے کیا ہے کیا ہے دعا ہے روٹی کپڑا مانگنا فرض نہیں ہے مکان مانگنا فرض نہیں ہے بیمار ہو جائے صحت مانگنا فرض نہیں ہے لیکن ہدایت مانگنا فرض ہے اللہ سے ہر ہاتھ ہدایت مانگنا اسی لیے نماز میں سورے فاتحہ پڑھتے اور سورے فاتحہ میں کیا مانگتے ہیں اس دن اسلوا سل اللہ ان لوگوں کا راستہ بتا ان لوگوں کے راستے میں چلا جن پر تورے انعام فرمایا جرا کے مستقیم یعنی وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا ہے وہ نہیں جن پر تیرا بدل ہوا ہے یا وہ نہیں جو گمراہ راستے پہ ہو گئے ہیں اے اللہ اپنے منہم علیہ بندوں کے راستے پہ چلا انبیاء صدیقین اور سہداؤں صالحین ہی راستہ چلا بندہ مانگ رہا ہے دعائیں کر رہا ہے اسی لیے ہر نماز کی ہر رکت میں چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو چاہے موقع یا غیر موقع ہو نف نماز ہو حضر کی نماز سفر کی نماز ہو آدمی صحت کے پڑا بیمار کے بیماری پڑ رہا ہو بڑے بڑے بیٹھ کر پڑ رہا ہو اردو کر کے پڑے سیم کر کے پڑے ہر حال میں اسے سوریہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سوریہ شاہجہاں بھی دن سورا سر مستقی اللہ پاک سے ہدایت مانگ رہا ہے ہدایت کی دعا تو میرے دوستو یہ بڑا سبب ہے اللہ سے رو رو کے مانگو گڑگڑا کے مانگو سل کے مانگو سلک دھلک کر مانگو سلک سڑک کر مانگو جو مانگتا ہے اللہ سے معروف نہیں کرتے اور جو بھی نیاز ہوتا ہے اللہ سے زبردستی کیا نہیں کرتے آج کل لوگ کہتے مولانا دعا آپ ہی کرتی ہے کیا مطلب ہے دعا مانگنے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس نے بھی ہیں ماشاء اللہ ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں آج امت کو جو بہت سی بیماریاں جو پہلے زمانے میں نہیں تھی ان میں سے دو بیماریاں آج ایک کو گئی ہر ایک کو میں وہ سمجھتا نہ سمجھتا ہوں دو بیماریاں ہر ایک کے ساتھ ہیں کیا ہے ایک بیماری کیسے ہے کہتے رہتا میری جماعت میں چلو نا چار میں نے میرے بولا آپ کو فری ہے تو کسی ہے آپ جائیں آپ کو ماشاء اللہ اپنی کام نہیں ہے آپ کو فالتو آدمی ہے ہم ہم اللہ بڑے مجبور لوگ ہیں آپ کو جاتے رہے جماعت میں ہم کو ذرا کام کرنے کے ہم کام کے آدمی ہے آپ تو بےکار آدمی ہے ہم بزی ہے ہر آدمی بزی عورت بیٹی میں بزی بچہ بیٹا میں بزی بڑا میں بزی ہر آدمی بزی ہو گیا دنیا میں اللہ نے ایسا لگا دیا ہے جب آدمی صحیح راستے کو چھوڑتا ہے غلط راستے میں سے لگ جاتا ہے دوستوں فرصت نہیں ہوتی صحیح کام کرنے ہر آدمی مشغول ہو گیا کسی ہو گیا اور دوسری بیماری کیا ہے کہتے ہیں دوسری بیماری ہے ٹینشن کی ہر آدمی کا بہت ٹینشن میں ارے دیکھو بچہ بھی کیا کہتا ہم بھی مجھے چھوڑو نہیں مجھے بہت ٹینشن ہے بیوی کہتی مجھے بات نہ کرو مجھے بہت ٹینشن ہے چور کہتا مجھے ٹینشن ہے کیا مصیبت ہے ٹینشن ٹینشن ہر آدمی ٹینشن میں آ گیا میرے جب آدمی اللہ کے دین سے ہٹتا ہے ٹینشن میں آتا ہے اللہ کے فرماتے اللہ اچھا علماء موجود ہے وہ جانتے ادا ادا مجھے تو بنا کر ارے کان کھول کے سنو ادا ارے تاجروں ملازموں مالداروں امیروں غریبوں دیہاتیوں شہریوں ارے بادشاہوں غلاموں سب سنو ہماری بات ادا کہاں چلے جا رہے تلاش کہاں چلے جا رہے سکون کی تلاش میں کہاں جا رہے سنان کی تلاش میں سنو جو ہم کہہ رہے ہیں ادا ادا کالوں کا میں نکالو کانوں کے پردے پیش کر لو ہم اپن بن جاؤ ہماری بات کو بول کے سنو ادا ودہ اللہ خود میں ان کو اللہ کی یاد ہی سے دنوں کو اطمینان ملتا ہے ذکر اللہ کو مقدم کیا یہ بھی ذکر اللہ بلکہ مقدم کر کے کے معنی پیدا کر دیے اللہ ذکر کی سب للہ ستمہ کھولو سو کان کھول کے اللہ کی یاد ہی سے دنوں کو اطمینان ملتا ہے ہاں چلے جا رہے مال بڑھ جائے تو سکون ملے گا دولت مل جائے تو سکون ملے گا مکان بن جائے تو سکون مل جائے گا آج میرے دوستو جس کے پاس اتنی دولت زیادہ ہے اتنا پریشان ہے دیکھ لینا امیر کو غریب اتنا آرام سے ہے مالدار اس میں راحت میں نہیں ہے حکومت بلکہ راحت میں نہیں ہے اس میں ہر وقت جان کا خطرہ لگا ہوا ہے پتا نہیں کون کس کو ختم کر دیں کہاں سے موت آ جائے اس لیے ساتھ میں اللہ پولیس والوں کو لے کے چلتا ہے اطمینان نہیں ہے رات نیند حرام دن کا تین آرام ہے صبح سے سو نہیں سکتا ہے اللہ پاک نے دلوں کا اطمینان دماغوں کا اطمینان زندگی کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے یاد کے مانے یہ تو اللہ کا ذکر کے کلمات تھے اور اصل جو علماء نے بتایا وہ اللہ کا سارا دین ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن نزلنا فکر وہ اتنا لہو لہا ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے میرے یعنی قرآن سارے قرآن کو ذکر کہا گیا ہے تو ذکر کو ہم نے اتارا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے ذکری تو ان لہو کا تو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہمارے دین سے اعراض کرے گا ہمارے قرآن سے اعراض کرے گا ہمارے نبی کی زندگی سے اعراض کرے گا نبی کی سنت سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو اجیل بنائیں تو بول نہیں ملے گا بیوی ہوگی پریشان کرے گی بچے ہوں گے پریشان کریں گے مال ہوگا پریشان رہے گا نیند نہیں آگے گولیاں کھا کے مرے گا پسکر ہوگے پریشان رہے گا بنگلے ہوگے پریشان رہے گا کیوں اللہ نے زندگی اجیل بنا دی کیوں بنا دی ہے اس لیے کہ آواز فکری ہوتی ہی اپنے رب کے ذکر سے اراض کے ہوئے ہیں وہ ذکر میرے دوستوں اللہ کا دین ہے وقت اللہ کا دین کا جو تقاضا ہے اللہ کا جو حکم ہمارے کو متوجہ ہے اس پر عمل کر لو گے پھر دیکھنے سکون کے ملتا ہے راستے میں جا رہے ادا افر محرم کامیاب جی چاہ رہا ہے دیکھنے کو نس کا تقاضا ہے لیکن آپ نے نگاہ نیچے کر لی ابھی اس میں آتا ہے اللہ پاک دیکھنے میں جتنی لذت ملتی دیکھنے میں تمہیں جو مزہ آتا یہ تو پانی ختم ہونے والا ہے تم نے نگاہ جھکا لی ان لو بھی نہیں رہے تمہارا رکاؤ ہند عمل کرتے ہوئے اپنے نگاہ کو نیچے کر لیا فرماتے اللہ صاحب تمہارے دلوں نے لذت پیدا کرے ایک مزہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے عبادت کا ایسی عبادت کا کی توفیق اللہ دیں گے جو لذت پر عبادت کی ملے گی وہ غیر محرط کے دیکھنے میں کیا ملے گی لوگ گناہوں میں لذت سمجھتے ہیں ارے باپ میں لذت ہے اللہ کتاب میں لذت ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کے چلنے میں لذت ہے لوگوں نے جانا بھی ہے اور میرے دوست کو گربائیوں میں سر رہا تھا اصل ہماری ضرورت ہدایت ہے اور ہدایت کے بات میں فرمایا دعا ہے دعا کرو یہ نہ کہو مولانا دعا آپ کر دیجیے بہت مشغول لوگ ہیں ہم دعا کرانا منع نہیں ہے دعا کرانا اللہ کے سے ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے سفر میں جا رہے اللہ کے نبی علیہ السلط والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر یا عقیلا سلطان اللہ دعوت میں دعا میرے پیا اپنی دعا میں نہ بھولنا اللہ کے نبی عمر سے دعا کروا رہے عمر سے فرمایا اے عمر کہ تمہارے زمانے میں میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب وہ کرنی آئے ان سے اپنے حق سے دعا کروانا ہے سر پار کروانا ابھر کے فرما رہے وہ ایسے کرنے آئے گا جو کی خدمت کی وجہ سے اس مقام پر فائد ہے اللہ نے سجا مداوت بنایا ہے وہ تمہارے زمانے میں آئے ان کے اپنے حق میں دعا کروانا دعا کروانا منع نہیں ہے لیکن میرے دوستوں اصل خود دعا کرنی ہے دل لگا کے دعا کرو اللہ خود فرماتے ہیں کیا فرماتے عبادي عني فإني قريب میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھے بتاؤ میرا ہمارا رب کہاں ہے کہنا تو چاہیے تھا کہ دو میں بہت قریب ہوں اللہ نے نبی سے نہیں کہلوایا بلکہ اللہ خود پر مارے میرے بندوں میرے نبی سے کیا پوچھتے ہو پوچھو مجھ سے اتنی قریب میں بہت قریب اللہ نے کہا نبی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اتنا قریب ہوں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں مانگو تم سے مجھے مجھ سے مانگنا ہے اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے اور دعا عزت کی چیز ہے اور بندوں سے مانگنے کا نام سوال ہے اور سواد ذلت کی چیز ہے مانگو گے اللہ سے اللہ خوش ہوں گے بندوں سے مانگو گے بندے ناراض ہوں گے آپ دیکھ لینا ایک ماں باپ ایک اکیلا اکلوتا لڑکا ہے اور کوئی اس کے اولاد نہیں ہے باپ بڑا کروڑ پتی ارب پتی ہے لیکن وہ بیٹا بھی اگر باپ کے برابر بار بار مانگتا رہے تو باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے ایسا بیٹا جب جب وہ مانگتا رہتا ہے مانگنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا لیکن اللہ کا معاملہ عجیب ہے ملو کے سر اللہ ہے والے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض بھی بن جاتا دمناک ہو کے مانگتا کیوں نہیں ہے میرا علاوہ بھی کوئی رب ہے میرا حاجت روا کوئی ہے اس کو پورا کرنے والا ہے ارے مانگ ہم پہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں کس سے مانگ رہا ہے کہاں چلا جا رہا ہے ہم تیری ہر ضرورت کو ایک مرتبہ تو پکارے گا ستر مرتبہ میں کہوں گا لبے بھی آپ کی لبے بھی آپ کی میرے بندے میں حاضر میرے بندے میں ہو جو میں میرے دینے کو تیار ممتا چوری من خود حق ہوتا خود حد ہوا رکھنا جس کے لیے دعاؤں کے دروازے کھل گئے اس کے لیے کے دروازے کھل گئے اتوا ہوا لے بات اب دعا مخلا دعا خود نہیں عبادت ہے بلکہ عبادت کا کریم اور اور نبل لباب ہے حاصل ہے تمام عبادتوں کا کیا دعا ہے اور سب سے بڑی تیری ضرورت اللہ سے ہدایت مانگنا ہے ہدایت مل گئی سب مل گیا ہدایت نہیں ملی خود بھی نہیں ملا غریب ہے ہدایت ہے فقیر ہے ہدایت ہے بیمار ہے ہدایت ہے جھوپڑے میں رہتا سہتا ہے ہدایت ہے کامیاب ہے محل میں رہتا ہے بادشاہ بنا ہوا ہے پزاؤں بھی اڑتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ہدایت بھی ہے ناکام ہے میرے دوست کو فرمایا ہدایت تم نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے کہا لوگ ایک سو چودہ سورتیں ہم دیتے ہیں سورے فاتح کو اگر اگر یہ نہ کرو ایک سو تیرہ سورتیں دیتے ہیں ہدایت سے بھری ہوئی کتاب ہے ان سے کیا علی فلام نے نقطہ نکالا کیا فرمایا علی اسلام بھی حروف مقدعات میں سے ہے اس کے معنی کوئی نہیں جانتا ہے لیکن شروع نے کیوں رکھا ہے فرمایا علماء نے اس لیے رکھا ہے اے ہدایت کے تعلیم اور ہدایت کے مانگنے والے اللہ کی ہدایت پر سوال کرنے والے لے کتاب ہدایت اخبار علی اسلام بھی اور علی اسلام بھی پڑھ کے اے اعتراض پر اے اللہ میں کچھ نہیں جانتا اے اللہ میں آج ہوں میں خالی ہوں میں جاہل ہوں لا آبری کے جذبے کے ساتھ اور اپنے دل کے شراب کے ساتھ اپنے کچھ نہ ہونے کے شراب کے ساتھ یہ آگے قدم بڑھا ہم تیری دھونی میں ڈالیں گے اگر نہیں مجھے سب آتا ہے مجھے کیا معلوم نہیں ہے فرماتے خالی رہ جائے گا میری دھونی خالی رہ جائے گی جس کی جھولی پہلے سے بھری ہے اسے کیا ملے گا یہ جھولی خالی رکھے گا اس کی جھولی میں کچھ پڑے گا تو لال فلامین کہہ کر فرمایا اعتراف کروایا جا رہا ہے اپنے جہالت اعتراف کرو اپنے لاجری نہ جاننے کے اعتراف کرو ہمارے کچھ نہ ہونے کے اعتراف کرو پھر ہم تمہیں آگے بڑھائیں گے اور تمہیں ہدایت دیں گے اور پھر کہو کل کتاب بلا رہی بسی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی سب شبہ نہیں ہے دنیا کی ہر کتاب میں شبہ ہو سکتا ہے دنیا کے ہر تعلیم میں ہر بتیس میں ہر کتاب میں کوئی بھی صبح ہو سکتا ہے وہ کنر غیب ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے کلام میں کوئی صبح نہیں ہے جب یہ کہہ کر آپ کا قدم آگے بڑھاؤ گے ورنہ پھر حد ملے گی اگر اللہ کی کتاب کے بارے میں کبھی صبح ہے کہ یہ معنی نہیں ہے کہ صاحب اس کا نقطہ اس کا دیر اس کا زبر اور اس کے تمام حرکات اس کے تمام کریمات اس کی تمام آیتیں تمام صورتیں اللہ ہی کی طرف سے ہے یہ تو ہے اس کے علاوہ جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں جو حکام اس میں دیے گئے ہیں اور جو جو, جو باتیں سمجھائی گئی ہیں جو حقیقتیں سمجھائی گئی ہیں اس میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے اگر شک ہوگا تو یہ کو ادا نہیں ملے گی مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق محسول اللہ صدقات اللہ سود کو ہٹاتے ہیں صدقہ خیرات کو خدا بڑھاتے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے اور نگاہ کیا کر دیکھ رہی ہے نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ سود میں پیسہ بڑھ رہا ہے ہم نے کسی کو ہزار روپے لیے ماہانہ وہ سو سو روپے ہم کو دے رہا ہے اور پھر ہزار بھی واپس میں لیں گے تو سود سے پیسہ رہا اور ہزار روپے ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے اس میں سے پچیس روپے تھکا کے نکال دیے پچیس ختم کب ہو گئے نگاہ دیکھ رہی کہ پیسہ سود سے پڑ رہا ہے اور سب کا سے پیسہ کھٹ رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ سود سے پیسہ کھٹتا ہے اور سبقہ خیرا سے پیسہ بڑھتا ہے ہم کہیں گے ہمارے اپیل اگر آپ کے ساتھ نئی صاف سمجھ نہیں آتا ہے اسے ہدایت نہیں ملے گی ایسے بے شمار احکام ہیں بے شمار حقیقتیں قرآن بیان کی گئی ہیں ان سب میں ایمان والے کا یقین ہونا چاہیے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ بالکل سچ اور حق ہے آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے میرے دوستو لوگ ایمان قرآن کے بارے میں صبح سے ابتلا ہو گئے پتا نہیں کہ چلے گا نہیں چلے گا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا مولانا بہتر ہے کہ آج ذرا ذرا گنجائش نکالی جائے دنیا والے ترقی کر رہے ہیں یہ راہیں اختیار کر کے اور ہمارے علماء مولوی اور یہ یہ فتوا دے کے یہ حرام یہ حرام یہ حرام اس سے ہم پیچھے رہ گئے ایک لطیفہ یاد آیا ایک عنوان سر کتابوں لکھا ہوئے ایک شاید پرانے کریم کی پھر شادی کرتے تھے ذرا سننا توجہ سے ذرا علمی بات یہ ہے لیکن بیماری ان کے اندر یہ تھی کہیں کہیں جو سدھا ان کے پاس آ کے پھنس اردو جبار کی اردو جانتے تھے کچھ عبارتیں ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر کچھ کچھ کاٹ دیا کچھ بڑھا دیا اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے ایک شاید میرے جیسے قرآن لے کر ان کے پاس سے جو پھٹ گیا تھا اور اس کو ضرورت تھی اور کسی دل شادی کی لے جا کے کبھی ذرا قرآن ہے ذرا دل کر دینا سرا دینا بہت اچھی بات ہے ان کی عادت کے واقعی سے کہا کہ آپ دیکھو گڑبڑ نہ کرنا اللہ کا کلام ہے مولانا اللہ کے کلام میں کیا گڑبڑ ہوگی ٹھیک ہے دیکھ کر آپ ہفتے کرے کے بعد دے قرآن دل بنائیے پیسے دے دیے قرآن لے لیا پھر کچھ گڑبڑ تو نہیں کیا نہیں مولانا ایک جگہ تھوڑا سا ہوا ہے کیا ہوا ہے کہ میں نے قرآن میں دیکھا کہ اس میں کیا آیا ہے کہ آتا آدم و رب بہو ہوا ایک آئے تھے وہ آتا آدم و رب بہو کا اللہ نے آدم سے فرمایا تھا کہ آدم گھر کے قریب نہ جانا اور وہ گھر کے قریب چلے گئے کھا لیا کے یہ ہو گئی جس طرح کی ہو گئی اس کا ذکر ہے تو یہ کے معنی ہوتے پھول جانا نافامانی کرنا چوک ہو جانا تو انہوں نے سمجھا آسا کے مارے وہ آسا جو لاٹھی جو امام صاحب لیتے ہیں جمعہ میں کہنے آسا تو موسا کے پاس تھا آدم کے پاس کہاں تھا وہاں دل کے بھی لے گیا موسا آسایا اے مدا تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے لگے اللہ میرا ہے لمبا قصہ ہے حضرت موسا کا مشہور ہے لگے اس کے ہاتھ میں تھا آدم کے ہاتھ میں کہاں تھا اس لیے میں نے دیکھا غلط کی قرآن میں کیسے ہو گئی ہے میں نے یہاں آدم کو کاٹ کے موسا بنا دیا ہے وہ آسا آدم اور رپو ہو پکوا کے بجائے وہ آسا موسا رپو پکوا کر دیا ہے مولانا صاحب سمجھ گئے پاگل ہے عقل سے پیدل ہے وہ سمجھتا نہیں ہے اس لیے کہنے لگے کہ صاحب یہ بہت پھر مجھے کچھ اور کیا ہے یعنی ہاں ایک جگہ تھوڑا سا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے کہنے کہ میں نے دیکھا کہ وہ سا تعیفہ خر را موسا تعفا قرآن کیا ہے اس کا خلفیہ جو ہے پس منظر یہ کہ موسا نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ میں سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں اللہ نے تو نہیں دیکھ سکتے یہ آنکھوں میں طاقت نہیں ہے ہاں وہاں بھی مرنے کے بعد جب جنت میں پہنچو گے یہاں اللہ کا دیدار کرنا مشکل ہے جب اشرار کیا اللہ ٹھیک ہے سور پر تجلی ڈالتے ہیں دیکھ لو تو پھر دیکھ لینا سور پر تجلی اللہ نے ڈالی اور سارا سور پہاڑ جل کے خاک ہو گیا تو حضرت موسا تاپ نہیں لا سکے گر گئے اس کا تذکرہ ہے اس کو نے نے انہوں کہا ہر موسا چاہیے اور خاصی میں ہر گدھے کو کہتے ہیں ہر عیسا کے پاس تھا موسا کے پاس کہاں تھا اس لیے میں نے یہاں موسا کو کاٹ عیسا بنا دیا وہ ہر عیسا چاہیے تھا پاگل یہ بھی بھلا بال ہوتا ہے یعنی اور کیا کیا ہے میں مانا کچھ نہیں کیا بس کیا میں بتائیں بس ایک کام اور کر لیا روز کی بات ہے میں چھوڑ دیتا ہوں اس میں ایک آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہنے لگے اور قرآن میں بہت تین جگہ میں نے دیکھا شیطان کا نام آیا قرآن مجھے شروع کا نام آیا میں نے قرآن میں کیسان اللہ اللہ بلّہ قرآن میں دے گا ملوز اس کا نام آ گیا لہٰذا میں نے سارے قرآن کے فرعون کو کاٹ دیا ہے شیطان کو نکل دیا ہے اب پورے قرآن میں آپ کے شیطان نہیں ہے فرعون نہیں ہے اچھا؟ اور کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے جہاں جہاں فرعون کو میں نے کاٹا ہے وہاں آپ کا اور آپ کے ابا کا نام لکھ دیا ہے اور کچھ میں نے نہیں کیا ہے یہ میرا دوستو لطیفہ ہے ہو سکتا ہے سہی ہو غلط ہو لیکن آج امت کا حال یہی ہے امت کہہ رہی یہ آتے سے عمل مشکل اس کو ہٹا دو جن آئے مشکل عمل ہٹا دو یہ عمل مشکل اس کو ہٹا دو ایمان جب کمزور ہوتا ہے میرے دوستو حال یہی امت کا ہوتا ہے تب اس پر نہیں ہوگا عمل اس پر نہیں ہوگا عمل جگہ دینا مشکل ہے حج کرنا مشکل ہے اللہ کے راستے میں نکلنا مشکل ہے جان و مال لگانا مشکل ہے بلکہ اچھے اچھے لوگوں کو ساری دنیا میں تبلیغ والے اور تمام تبلیغ کی محنت کرنے والے اللہ کے بندے پوری دنیا میں پھر رہے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے لوگوں کو پریشانی ہے موبائل میں اتنا بڑا اجتماع سالانہ ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آتا ہے پوری دنیا میں لوگ جا رہے کہاں سے پیسہ آتا ہے ایک ملک میں لوگوں نے ہم سے پوچھا بلکہ عالم نے پوچھا کہ آپ اتنے لوگ ہمارے ملک میں آئے سبھی کے سے بر اعظم میں آپ کو پیسہ کون دیتا ہے میں نے کہا یا اللہ آپ عالم دین ہو کر یہ پوچھ یہ بات پوچھ رہے ایک عام آدمی پوچھتا تو تعجب کی بات نہ ہوتی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کیا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ میں نے کہا عالم دین ہے اتنا تاخیر کے لیے آتا ہے اس طرح پہلے مانگی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیش کری تو پیش کری یوری تو یہ کری اللہ خریدنا چاہتا ہے کے بدار رکھتا ہے اور مستقبل میں خریدے گا یا مستقبل خرید میں خریدے گا اس طرح پہلے مادی کمبل بھائی مسئلہ حل ہو گیا بھائی ہو چکی ہے اب کیا کوئی بات پوچھے گا کیا خریدا ہے ایمان والوں سے خریدا کیا خریدا جان مال خریدا ہے اس کے بدلے میں خریدا ہے جنت کے بدلے میں خریدا ہے کیسے جنت جان مال وہاں لگا جہاں کیا ہے مال جہاں ندی نے لگایا نے جہاں لگایا وہاں جان مال لگاؤ اگر جنت چاہتے ہو وہاں حساب سے مرو تو چاہے کرو پھر انجام تم خود سوچ لینا اور اور میرے کو بتاؤ آج امت کو احساس نہیں ہے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت اسی فیصد امت ہے جیسے میں نے ابھی واقعہ سنایا کولمبیا کا کہ چالیس سال گزر گئے جمعے کی نماز کی فرصت نہیں جمعے کی نماز کا مسئلہ حل نہیں ہے اسی فیصد ستر فیصد امت آج بھی بے نمازی ہے اور جو نماز پڑھے ہوئے نماز کا کیا حال ہے سب جانتے ہیں اللہ پر کہتے کہاں کہاں جاتے ہیں کیا کیا سوچتے کیا کیا حساب لگاتے کتنا نماز میں دھیان ہوتا ہے نماز کے مسائل کا کیا حال ہے نماز کے فضائل کا کیا حال ہے اللہ والی نیت کا کیا حال ہے میرے دوستوں اللہ والے خان کا کیا حال ہے کرنے والے یقین کا کیا حال ہے اور آپ نہیں جانتا ہے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے اور پاسی نمبر لگا کے بیٹھے حالانکہ دنیا میں کوئی مدرسہ کوئی کالج اور کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جو تعلیم سے خود نمبر پاسی کے نمبر پاسی کے نمبر لگا لو ہم لگاتے ہیں آج ہر مسلمان خود ایمان میں پاس ہے نماز میں پاس ہے اور یقین میں پاس ہے اخلاق میں پاس ہے خود ہی نمبر لگا کے بیٹھا ہے اللہ فرمانے یا ایمان والو ایمان لاؤ یہ کیا ایمان ہے تمہارا کہ نماز بھی نہیں پڑھتے راستے میں چلتے تمہاری نگاہ بھی نہیں چھپتی بازار میں بیٹھ کر ٹنڈی ٹنڈی میں تم مارتے ہو صداقت اور تیار سے تمہاری تجارت نہیں ہوتی اور کہتے قرآن پر ایمان ہے قرآن حا بھی اللہ جو ہے کو ہیں صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو سودی کاروبار سے بچے ہوئے ہیں کتنے تاجر ہیں مولانا اس کے بغیر جب تک جان سے لون نہ لو جب تک سودی کاروبار نہ کرو ترقی بھی ہوتی مولانا کیا آپ پچھلے زمانے کی باتیں کرتے ہو چھوڑو چکیاں کی باتیں چھوڑو یہ اونٹ اور کھجوروں کے زمانے کی باتیں ہیں آج راکٹ کا زمانہ ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہیلتھ کا زمانہ ہے آج تک یہ نہیں کرو گے ترقی نہیں ہوتی مولانا میرے دوستو مسلمان کی زبان سے جملے نکلنے لگتے ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کر رہا تھا کہ سب سے بڑا سبب سے ہدایت کا وہ دعا ہے اور پھر میرے دوستو اللہ کے انعامت ہے اور پھر مجاہدہ ہے مجاہد کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی حضرت عبداللہ حضرت حضرت عبد الرحمان اور فرماتے ہیں رائنا خیر الخیر دل ہی رائنا خیر الخیر دل بالکراہتی کرا ہم نے بڑی سے بڑی جو خیر پائی ہے وہ ناگواری میں پائی ہے جو چیز ناگوار انسان کے حد پر اور چاپ گزرتی ہے اسے آدمی کھیل جاتا ہے اسے آدمی جو ہے اس پر اس پر چم جاتا ہے اللہ سے بڑی سے بڑی خیر ملتی ہے مثالیں بھی ہیں سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے جو مجاہدہ ہجرت کا تھا ہجرت میں جان ہجرت کے ہجرت میں وطن چھوڑنا پڑا بی بچوں کو چھوڑنا پڑا اللہ کے گھر کو چھوڑنا پڑ رہا اللہ کے شہر بیت اللہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑ رہا اور یہ نہیں کہ چھوڑ کر دن چلے پھر واپس آ گئے چار مہینے کا پھر واپس آ گئے یا پانچ مہینے ملک میں چل گئے پھر واپس آ گئے دوڑا کو پھر لوٹ کر نہیں آئے آئیں گے گھر پہ بھی جائیں گے ہجرت بڑی صاف تھی لیکن ہم نے ہجرت کی اللہ پاک نے ہجرت کی بنیاد پر اللہ نے مدینے میں نصرت پیدا کی انصار کو کھڑا کر دیا اور ہجرت نصرت جب ملی ہے اللہ پاک نے سارے عالم دین کو پھیلا دیا ہے یہ انصار ہے یہ مہاجرین ہے اگر ہجرت نہ ہوتی نصرت کہاں سے وجود میں آتی نصرت وجود میں آئی ہے ہجرت کی بنیاد پر مہاجرین کا سب سے بڑا درجہ ہے اس لیے کہ سب سے بڑی قربانی مہاجرین نے دی ہے اور پھر اللہ پاک نے ہجرت رسط اللہ نے ذریعہ بنایا اور سرکی میں منورہ کو اللہ پاک نے مرکز مرکز عالم بنایا تین کا مطلب بنایا تو پھر اللہ نے سارے عالم دین پھیلایا کہ ہجرت کی بنیاد پر ہوگا اور پھر کہتے بدر میں آئے تھے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے ان کا تجارت کا قاصلہ جو چار ہاتھ ان کے شام سے مت مکرمہ نیتیں خراب تھی اس کا سارا نفع سارا سرمایہ مسلمانوں کے ختم کرنے میں لگائیں گے ان کی طاقت کو توڑ کے لایا تھا کس چیز کو تیرہ آئے تھے ابو سجن کا قاصلہ تو بچوں نکل گیا ابو جہاں کا قاصلہ ہزار کا سامان سے ریز ہو کر ہتھیار پہلے کر آ گیا اب کیا کیا جائے اللہ کے نبی مشورہ فرما رہے اور مشورے میں آپ کی رائے بن رہی ہے ابو جہد سے مقابلہ کیا جائے اب صحابہ نہیں ہتھے خالی ہاتھ آٹھ گھوڑے ہیں اور فلاں اس کے تلوارے ہیں قرآن کہتا ہے جب نبی کے نبی اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے بات رکھ رہے تھے قرآن جیسے موت کے منہ میں جا رہے جان دینی پڑ رہی ہے لیڈی کے بجائے کیا جان دینے کا معاملہ آ گیا لیکن صحابہ جم گئے اللہ نے کیا مقام دیا اس دن کو یوم قربان کا لفظ دیا اور پھر وہ سنایا وہ خوشخبری سنائی وہ بشارت سنائی کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے کیا فرمایا یا اہلا بد اس غفر تو اے بدر میں شریف ہونے والوں اب چاہے کر لو تمہارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے تمہاری جنت بازی ہو گئی اب تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا کئی سال پہلے ہماری جماعت آسٹریلیا جا رہی تھی جس سال حضرت جی کا بھی سال ہوا ہے پڑوس کے بھی ہمارے پڑوس حضرت تشریف لائے تھے مفتی عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان کر کے اس واقعے کو جو فرمایا جب غیر بندی صحابہ نے بدر والے صحابہ سے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی کی بشارت سنی تو غیر بدری صحابہ سبق کر رہ گئے اور اور جو ہے بدل کر رہ گئے کاش ہم یہ بدر میں شریک ہوتے یا مقام ملا بدری صحابہ کو یا اس بلو میں تم قدروں پر بولا کرو اے بدر میں شریک ہونے والوں تمہارا حساب نہیں جنت والی ہو سکے اب ہے عمل کرو اب تم کا ہم حساب بھی لیں یہ ان صحابہ کو ملا جو بدر میں آئے تھے ماں ابو سفیان کا قافلے کا قافلے تجارت کے قافلے کا مال لینے کے لیے جم دینے کے لیے جم دے اللہ نے سقام پہ پہنچایا بس میرے دوستو مجاہدے کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی مجاہدے کے بغیر میرے دوستو آج اس دنیا میں کوئی کام چل نہیں سکتا ہے مجاہدہ کرنا پڑے گا اور پھر ایک بات ہدایت کے اس بات میں سب سے بڑا سبب سب سے اونچا سبق جس کے بعد ہدایت کا ملنا یقینی ہے وہ دعوت دینی ہے اگر دعوت دو گے خود کمزور ہوگے خود تمہارا ایمان کمزور ہوگا تم خود عمل پر نہیں ہوگے لیکن دعوت کے نتیجے میں اللہ سنی وہ ایمان کامل نصیب فرمائیں اللہ ایمان کا مقام ادا فرمائیں گے ہدایت کا مقام ادا فرمائیں گے پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پھسلا نہیں سکتی پھسلا نہیں سکتی گمراہ نہیں کر سکتی اگر آپ ہدایت اگر دعوت دو گے یہ دعوت کی تاثیر ہے منڈا بھوبے راسورا کے مستقیم ایک لمبی حدیث ہے جو کرمی بھی شریف میں ہے علی فرماتے ہیں سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفوں نے رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبو ما کر لمبی حدیث ہے اس کے آخری جملے ہیں من قال ہی صدق من حکم ہوگی منحق من ہی اگر منڈا بھجے راسور مستقیم جو قرآن کی دوسروں کو دعوت دے گا اللہ اس دعوت دینے والے کو ہدایت دے اس لیے کہتے ہیں ہر ایک کو دعوت بناؤ ہر ایک کو دعوت پہ کھڑا کرو دعوت کرے جان لگے تو جان لگے مان لگے تو مان لگے وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑنا پڑے لیکن دائی بنا دو پھر دیکھو دنیا کی کوئی بات کی طاقت اثر انداز نہیں ہوگی اب کسی ملک میں چلے جائیں جہاں بھی چلے جائیں اگر دائی بن کر جائیں گے اللہ پاک آپ کے ایمان کی مدد کرے گی اللہ کا کرم ہے اللہ پاک نے ہماری اس محنت میں تبلیغ و دعوت کے نام سے جو عالم میں چل رہی ہے اللہ پاک نے یہ سارے اسباب ہدایت جمع کر دیے یا دعا بھی ہے یا دعوت بھی ہے یا مجاہدہ بھی ہے یا علاوت بھی ہے آج میں اللہ سے مانگتا بھی ہے اور رات بھر کے خدا کے سامنے روتا بھی ہے اور جن میں بندوں کی خوشامت کرتا ہے بندوں کو دعوت دیتا ہے اور گھر کے خلاف بات آتی ہے گھر چھوڑنا آسان نہیں ہے یوتوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہے گھر کے راحت آرام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے اپنے دکان و مکان سے چھٹی لینا آسان نہیں ہے ملازمت سے چھٹی لینا آسان نہیں ہے جوانی میں جا رہا ہے نئی نئی دلہن ہے چھاپے میں جا رہا ہے گھر کے آرام کی ضرورت ہے خدا کے راستے میں جا رہا ہے مجاہدہ برداشت کر رہا ہے کھاتا ہے روٹی چاول کے ہاتھ میں جاتا ہے کھاتا ہے چاول روٹی کے ہاتھ میں جاتا ہے کھاتا ہے مٹی مٹی کے بغیر کھا رہا ہے اور مٹی کھانے والا بغیر مٹی کھانے والا بغیر کھا رہا بغیر مٹی کھا رہا ہے یہ آج کے مظاہرے ہیں کر لو گے اللہ ہم کو بھی ہدایت دیں گے اور ہمارے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کی ہدایت خدا تعالیٰ ہم خدا ذریعہ بنائے اس میں میرے دوستوں اللہ کا جنم ہے اللہ پاک نے ہمارے ملک سے ہمارے بڑوں سے اللہ نے ایسی محنت چلائی ہے کہ سارا عالم کر رہا ہے رش کر رہا ہے ہندوستان والوں اللہ نے تمہیں کیا مقامات فرمایا اللہ نے تمہیں کہاں پہنچا دیا تم سارے عالم کے رہبر بن گئے سارے عالم کے مقدہ بن گئے سارے عالم کے رہبر بن گئے سارے عالم کے لیے معلم و رہنما بن گئے اللہ نے تمہارے لیے سارے عالم پر احسان کر دیا ذرا باہر کر کے دیکھو اللہ نے ہندوستان والوں کو کیا مقامات فرمایا یہ دعوت کی وجہ سے ہے ورنہ ہندوستان بستار ہوتا تھا ہندی کہتے تھے ہندی بےکار ہے اسے اسے کیا ہوتا ہے میرے کہ صاحب آ گئے جمع ہو گئے خود بیانات ہو گئے سن لیا اور مزے لے کے چلے گئے ہمارے یہاں ہے ہمارے یہاں پہ محنت کے لیے بلایا جاتا ہے یہ فکر کے لیے بلایا جاتا ہے قربانی کے لیے بلایا جاتا ہے اور میرے دوستوں زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے جاتا ہے کہ نیتیں کرو ارادے کرو انشاءاللہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنائے کریں گے انشاءاللہ ارے سب کریں گے انشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرمائے پر میرے دوستوں یہ جو ہمارا اجتماع ہے آج اور کل اور پرسوں تک تین دن کا اجتماع ہے آ تو گئے لیکن آنے کے بعد میرے دوستوں کوشش اس بات کی کرنی ہے ہمارا وقت ضائع نہ جائے ہمارا پہلے تو آنے نہیں دیتا آ گئے تو صحیح وقت خدا بھی نہیں دیتا کہاں لے جاتا ہے ذرا چلو سارا بازار گھوم کر آئے ذرا چیز کر آئے ذرا ناشتہ کر کر آئے کیا کیسے ہے کتابیں دیکھ کر آئے ذرا کپڑے دیکھ کر آئے وہاں لے کے گھماتا ہے اب علیہ پورے زمین پر سب سے بدترین جگہ بازار ہے بازار کو اتر آئے تھے پھر کے بازار میں لے کر جا رہا ہے طے کر لو ان شاء اللہ تین دن جب تک دعا نہ ہو جائے بغیر بچری بچری تقاضوں کے بغیر ہم زندہ سے باہر نہیں جائیں سنجا کے لیے جانا ہے جائیں گے اردو کے لیے جانا جائیں گے اگر کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھائیں گے ضرور پوری ہوتے اور اپنے مقام پر آ جائیں گے اپنے وقت کی حفاظت کریں گے ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا وقت ہے اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا آنے کی فائدہ نہیں ہے تماشائی بن کر اور تفریح کا بنا کے اگر کوئی آ رہا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا آج اللہ لے کر آیا ہے ہماری ضرورت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اوقات کی حفاظت کرے ہمارے ساتھی کے اوقات کی حفاظت کرے پرانے تو کر بھی لیتے ہیں نئے ساتھی بے آئے ہیں ان کی فرض کا مسئلہ ہے ان کے اوقات کی حفاظت کرے کے وقت اجتماعی امان میں رہے جب کوئی بیان ہو رہا مذاکرہ ہو رہا ہے تعلیم ہو رہی ہے اس میں شرکت کرے اور میرے دوستوں جب انفرادی وقت ملے آپ بھی نماز پڑھے تلاوت کرے دعائیں مانگے اللہ کے پاس سلام کی تلاوت کرے ضد و تجزیحات پورے کرے اللہ کے دین کی باتیں کرے ان کی انفرادی شرابی کرے اس میں اپنے اوقات کو لگائیں پھر دفعہ کتاب کے بنتا ہے کیا یہاں سے لے کر جاتے ہیں اگر کچھ دور ہوا یہیں پڑھ کے گھر کر سو جاؤ صاحب کے کپڑے نہ کریں قیمتیں نہ کریں لڑے بھی باتیں نہ کریں حسن اسلامی مری ترق ہو مالا ہے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی میرے دوستوں لا یعنی کو ترک کر دے یعنی بولنا بھی ہوتا ہے لا یعنی دیکھنا بھی ہوتا ہے لا یعنی سننا بھی ہوتا ہے لا یعنی سوچنا بھی ہوتا ہے ہر طرح کا لا یعنی کر دے لا یعنی ہمارا وقت نہیں کرے الوقت رسمان میرا صاحب پھر صاحب نہیں لیا نہیں سورب سب سے کی سرمایہ ایمان والے کو اس کا وقت ہے وقت کی حفاظت کی جائے وقت کو امان میں لگایا جائے انفرادی عمل کے سے اجتماعی عمل کے وقت میں کوئی عمل نہ کرے سوا اجتماعی عمل توجہ کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کے اپنی حاجت سمجھ کے اپنے قابل کی بات سنیں گے پتا نہیں کون سی بات ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے ہماری دل کی دنیا کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور ہمارے ذریعے سے اللہ عالمی ہدایت کا کام لے ہم توجہ سے بات سنیں گے اور بات سن کر جو تقاضہ ہمارے سامنے آئے گا ان شاء اللہ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے لگتا کہتے ہوئے نام دکھائیں گے اور میرے دوستوں ہماری جو خطے کی جماعتیں ہیں خاص طور سے ماشاء اللہ یہ بڑے کام کی جماعتیں ہیں ان کے ذمے بڑا کام ہے ان کے ذمے تمام ساتھی اوقات کی حفاظت ہے نماز کے وقت میں نمازوں کی تبدیل بنانا تبریک ٹھیک کروانا اور مقدمے کا مفاد رکھنا سبوں کا کروانا تعلیم ہے تعلیم کے حلقے لگانا بیان اپنے بیان سے بیان ساتھی کو متوجہ کروانا تصویر تصویر کو پورا کرنا یہ خطے کی جماعت کی بڑی ذمہ داری ہے یہ بھی اپنے تو کر لیا یا آج کر لیا کل حاصل ہو گئے یا کل کل پرسوں حاصل ہو گئے پورے تین دن تک کی ذمہ داری ہماری ہے جس کے ذمے جو کام کیا گیا ہے وہ کام پندری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اپنے لیے عبادت سمجھ کے اپنے سعادت سمجھ کے کرے گا ان شاء اللہ آج اسلام نے کہاں سے کہاں پہنچے گا تو میرے دوستوں یہ ہمارا اجتماع اجتماع کی کل اجتماع شروع ہو گیا ویسے آج ہماری اجتماع کے آج سے پہلی مجھے شروع ہوئی ہے یہ بنیاد ہے اور آباد ہے اگر ہم نے اس کو صحیح کر لیا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کسی میں کیا دولت ملے گی کیا فضانی ملے گی اور میرے دوستوں جو بات ہم نے آخر کی کہ جنہوں نے یہ نیت تھی ان شاء اللہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کریں کر جنہوں نے مقصد بنایا ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ان شاء اللہ مقصد بنایا ہے لیکن ان شاء اللہ اس کام کو سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے اس کام کے محنت کو معلوم کرنے کے لیے اور اس کو صحیح کرنے کے لیے زندگی میں چار مہینے لگائیں گے اور نقل لگائیں گے اس طرح سے لگائیں گے اور صبح کے بعد ان شاء اللہ اللہ کے راستے لے جائیں گے ارے یعنی ان شاء اللہ کھڑے کر بولے کم کو چار چار مہینے کے لیے تیار کھڑے ہو جائے